على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین الكرام رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں اور مقدس گھڑیاں بہت جلد امت مسلمہ سے رخصت ہونے والی ہیں رمضان المبارک اپنے وعدے کے مطابق پوری رحمتوں کے ساتھ پورے برکتوں کے ساتھ اور پورے آب و تاب کے ساتھ آیا اور اب اس کے رخصت ہونے میں کچھ لمحات باقی ہیں کے دربار میں جب یہ ماہ مقدس پہنچے گا امت مسلمہ کے دو طبقے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے ایک طبقہ مرحومین کا اور ایک طبقہ محرومین کا کچھ لوگ رمضان المبارک میں مرحوم ہوئے اور کچھ لوگ رمضان المبارک میں محروم ہوئے مرحوم وہ نہیں جس کو ہم اپنے عرف میں اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مرحوم ہو گیا بلکہ مرحوم کے معنی یہاں یہ ہیں رمضان کی رحمتوں سے مالا مال ہوا اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال ہوئی اور اللہ کی دامن رحمت سے وہ وابستہ ہو گیا مرحوم رام کیا گیا اور ایک طبقہ محروم کا رمضان المبارک اتنا پاورفل مہنا اور اتنا طاقتور مہنا رمضان المبارک کی ساتیں رحمت کا اشرا مغفرت کا اشرا اور جہنم سے خلاسی کا آشرا اتنا پاورفل ہے اتنا طاقتور ہے کہ کوئی مسلمان اس سے لگے اور مغفرت سے بچے یہ نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان ان اشروں سے گزرے رحمت کا اشرا مغفرت کا اشرا جہنم سے خلاسی کا اشرا شب قدر تاخرات للت الجائزہ تراوی شہری افطاری ذکر تلاوت اعتکاب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی مغفرت نہ ہو ان کو بولو چنڈولا کامی جاتے نہیں دیکھو نیچے دکھلے کو بیٹھے دو کامی بھاگتے نہیں مسجد میں چنڈولا آخری جمعہ برکت کا ہے اسی لیے سرور کون آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل امین علیہ صلاح وسلام کی بدعائیہ کلمات پر وہ تباہ ہو جائے وہ برباد ہو جائے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ سے مغفرت نہیں کرائی کیا مطلب ہے رمضان ملے کلمہ پڑھنے والے کو جنت میں نہ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا رمضان ملے جہنم کی نشانیاں مسلمان پر رہے یہ ہو ہی نہیں سکتا رمضان المبارک ملے اور قرآن کی برکتیں اس کے ساتھ شامل حال ہو یہ ہو نہیں سکتا اسی لیے فرمایا آقا نے وہ تباہ ہو جائے وہ برباد ہو جائے جبر امین علیہ السلام نے کہا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی مفید کا پروانہ حاصل نہیں کیا نظہت المجالی سے کتاب ہے اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجوسی تھا مجوسی آتش پرس آگ کی پوجا کرنے والا اور پڑوس میں ایک مسلمان تھا مجوسی مر گیا اللہ کا کرنا یہ ہوا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مسلمان کو اس مجوسی کا خواب میں موت کے بعد دیدار کرایا اور حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ وہ مسلمان اس مجوسی کے بارے میں سمجھ رہا تھا یہ جہنم میں جائے گا جلے گا تپے گا جھلسے گا چیخے گا چلائے گا لیکن یہاں معاملہ بڑا دوسرا تھا جنت الفردوس کے اندر وہ سیر کر رہا تھا مسلمان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی اس لیے کہ جنت صرف مسلمانوں کے لیے ہے کافر نہیں نہیں جا سکتا مشرق نہیں جا سکتا یہودی نہیں جا سکتا عیسائی نہیں جا سکتا منافق نہیں جا سکتا ان کے لیے ریزر ہے ہم کیا رکھ لگا پھر بند کر دیں منج پلٹ کو پیچھے دے گی تکلیف دینا دوسروں کو حرام ہے سمجھ گیا بیت الخلا کے پاس جگہ خالی ہے جا کو بچھانا ڈال لے بس سو جاؤ اللہ نے ان کے لیے جہنم کے اندر جگہ کو ریزرو کر دیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق جہنم کے نچلے درجے میں کافر جہنم میں مشرق جہنم میں خدا کا باغی نبی کا باغی دین کا دشمن جہنم میں جائیں گے جنت میں نہیں جا سکتے مسلمان کلمہ پڑا ہے گنا کرے گا تو گنا بھگت کر وہ دھو کر گناہوں کی سیاہی کے ساتھ اور گناہوں کی گندگی کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا اللہ تبارک تالا اس کو جہنم میں ڈالیں گے اور اس کے گناہوں کو دھوئیں گے اور پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے نہیں جا سکتا مجوسی ہے جنت میں کہا کہ بھائی تو مجوسی آنکھ کا پجاری کیسے تو جنت میں چلا گیا تو کہنے لگا ایک مرتبہ رمضان المبارک میں میں بازار میں جا رہا تھا اور میرے ساتھ میرا لڑکا تھا میں سودا سلف خرید رہا تھا میرا بچہ قریب میں گیا مٹھائی کی دکان میں حلوائی کی دکان میں اور اس نے حلوائی لی اور مٹھائی لی اور اس کو کھانے لگا میں نے ایک تماچا اسے رسید کیا ایک جو ہے اسے چانٹا مارا اور نالائق مردود یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور رمضان کے مہینے کے اندر مسلمان نہیں کھاتا نہیں پیتا تو ادب نہیں کرتا ان کا احترام نہیں کرتا تھا مجوسی اسلام مسلمانوں کا دشمن اور اسلام اور مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن رمضان المبارک کا اکرام اور احترام اس نے کرتے ہوئے جب بچے نے روزے داروں کے سامنے کھایا تو ایک چانٹا مارا اللہ کو رمضان المبارک کا یہ اکرام اور اس کا ادب اور احترام اتنا پسند آیا مسلمان نے پوچھا کہ مجوسی اور جنت میں کیسے کہا جو اکرام کیا اللہ نے موت کے وقت فرشتہ بھیج کر مجھ سے کلیمہ پڑھا دیا مسلمان بننے کے بعد پھر مجھے عمل کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ملا کوئی نماز نہیں آئی کوئی رمضان نہیں آیا کوئی حج بیت اللہ نہیں آیا زکات کے لیے حولان حول ایک سال گزرنا ضروری ہے کوئی شرط نہیں تھی کلمہ پڑا اور اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا مایوسی نے اکرام کیا رمضان المبارک کا احترام کیا اللہ نے دنیا میں دکھایا بزرگ جھوٹ نہیں بولتے کاروبار کرتے ہیں بزرگ جنت کا بزرگ ٹھیکہ لے رکھے ہیں کیا ضرورت ہے اولیاء کرام کو من گھڑت خواب بولنے کی کاروبار چلانا ہے کارخانہ چلانا ہے ایک مجوسی نے رمضان کا ادنا درجے پر قرآن پر ایمان نہیں حدیث پر ایمان نہیں اللہ کے نبی پر ایمان نہیں اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا نہیں اور وہ نہیں جانتا کہ روزے کے فضائل کیا ہیں وہ نہیں جانتا روزہ چھوڑنے کی وعیدیں کیا ہیں لیکن اللہ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جو مسلمان کے نطفے سے پیدا ہوا جو جس کی کئی پشتے اور کئی نسلیں مسلمانوں میں گزری ہیں اور اسلام میں گزری ہیں جس کے سر کے بال داڑھی کے بال اسلام میں سفید ہو چکے ہیں اس نے ہلال رمضان کو دیکھا اور اس نے رمضان کے عید کو دیکھا اور دعا کی اللہ لنا فی رجب شابان و بلکھ وبلغنا رمضان رب کریم شادی کرنا والا شادی کے مہینے میں خوشی مناتا ہے کارخانہ کھولنے والا ربن کو کاٹ کر خوشی مناتا ہے محبوب اپنے لیلا کا وصال کرنے کے بعد خوشی مناتا ہے اے رب کریم رمضان کی رحمتیں رمضان کی برکتیں ہمیں اتنی عزیز ہیں کہ دو مہینے پہلے ہمارے آقا اور ہمارے کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہلال رجب دیکھ کر دعا سکھائی تھی اللہ بارک لنا فی رجب و شابان اے اللہ رجب اور شابان کے مہینے میں برکت دینا وہ رمضان اے اللہ اے رب کریم ہماری کسی عمل کی نحوس سے ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ کرنا اللہ نے جن کی دعائیں سنی رجب دیا شابان دیا شب برات دیا شب برات کا روزہ دیا شب برات کی رات کی عبادت دی البرات کے اندر اللہ نے خیر و حافیت کے فیصلے دیے ہلال رمضان دیا رمضان کا رحمت کا اشرا رمضان کا مغفرت کا اشرا رمضان کا جہنم سے خلاسی کا اشرا اور پھر کرتے کرتے کرتے وہ رات آئی جس رات کو للت الجائزہ کہا جاتا ہے چاند نظر آنے کے بعد دوسرے دن جو عید کا اعلان کیا جاتا ہے اس رات کے بارے میں حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ رمضان کے پہلے اشرے میں جتنے کروڑ کروڑوں بندوں کی مغفرت ہوئی رمضان کے مغفرت کے اشرے میں جتنے کروڑوں بندے نے مغفرت کا پروانہ حاصل کیا رمضان کے تیسرے اشرے میں جہنم سے خلاصی کا پروانہ جتنے کروڑوں بندوں نے حاصل کیا پھر رمضان کا رحمت کا رمضان کا مغفرت کا رمضان کا جہنم سے خلاصی کا اشرہ ان تینوں کو جوڑا جائے تو کتنے ارب خرب لوگ جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کرتے ہیں رب کائنات نے فرمایا کہ اس ایک رات کے اندر اللہ تبارک تعالی تمام جتنے رحمت مغفرت اور جہنم سے تلاسی کے اشرے میں اللہ نے ان کو جنت کا پروانہ عنایت کیا اس ایک رات کے اندر اللہ تبارک تعالی اتنے تمام کو دوبارہ مزید اور مزید زائد لوگوں کو جنت کا مغفرت کا پروانہ عنایت کرتے ہیں لیکن اس کی کچھ نشانی ہے جنتی کی کچھ نشانی ہے جہنمی کی کچھ نشانی ہے جنتی کی نشانی کیا ہے اللہ کے قرآن سے محبت جنتی کی نشانی کیا ہے اللہ کے بہنے سے محبت جنتی کی نشانی کیا ہے نبی کے اسوے سے محبت جنتی کی نشانی کیا ہے نبی کے چہرے سے محبت جنتی کی نشانی کیا ہے خدا کی رحمت خدا کی مغفرت سے لگاؤ جنتی کی نشانی کیا ہے شیطان سے نفرت اور شیطان کے اعمال سے نفرت حضرات رمضان المبارک کا وہ ماہ مقدس اور وہ ماہ برکت اور وہ ماہ معذب ابھی کچھ گھنٹے باقی ہیں ابھی کچھ ساتیں باقی ہیں ابھی کچھ لمحے باقی ہیں کون کون جنتی کون جہنمی ہم بازار کو پوچھیں گے ہم مسجدوں کو پوچھیں گے ہم کلام پاک کو پوچھیں گے ہم تاخ رات میں شب قدر تلاش کرنے والوں کو پوچھیں گے ہم نبی کے سنت کے دل داداؤں کو پوچھیں گے ہم نبی جس نے آخا نے بدت کو سور کے پاخانے سے بدتر بتایا بدت کو کتے کے پاخانے کے جراثیم سے بدتر بتایا ہم آخا کو پوچھیں گے اے آخا سنت سنتی آپ کے یہاں کیا مقام رکھتا ہے بدتی آپ کے یہاں کیا مقام رکھتا ہے کیا بدتی جنت میں جا سکتا ہے یا سنتی جہنم میں جا سکتا ہے آقا نے کہا من احب سنتی جو میری سنت کو پسند کرے گا جو میری سنت سے تعلق رکھے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا اور جو بدت کا کام کرے گا جو خلاف سنت کام کرے گا آقا نے فرمایا جنت میں داخلے کی بات بہت دور کی میرے حوض کوثر پر وہ آئے گا تو میں حوض کوثر کا پانی دینے کے بجائے لکم سوحلکم سنکم اور کمیلوں اور مرد دو نکل جاؤ یہاں سے لمن بدلا دینی بادی جنہوں نے میرے طریقے کو میرے بات بدل دیا جنہوں نے اللہ کے نبی کے تاخراتوں کی لاج نہیں رکھی جنہوں نے علماء سلف کے فتوے کی لاج نہیں رکھی جنہوں نے منمانی کی جنہوں نے ضد کی جنہوں نے شرارت کی جنہوں نے بغاوت کی انہوں نے کیا دیومن سے بغاوت کی کیا انہوں نے کسی دارلوم سے بغاوت کی کسی مفتی سے بغاوت کی نہیں انہوں نے خود اپنا پیشاب بھی لیا انہوں نے اپنا پاخانہ خود کھا لیا انہوں نے ضد کی انہوں نے ہٹ گرمی کی انہوں نے ابو جہل کا کام کیا انہوں نے ابو لہب کا کام کیا انہوں نے اتبا کا کام کیا انہوں نے شیبا کا کام کیا کہ اتبا کے سامنے شیبا کے سامنے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کے سامنے عبداللہ ابن سبا کے سامنے ابو جہل کے سامنے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے گئے کلیمہ پتھروں سے پڑھایا گیا لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا گیا بتایا گیا رمضان کو سنت کے مطابق گزارو بتایا گیا تاخراتوں کو سنت کے مطابق اپناؤ بتایا گیا راتوں کے اندر اجتماع کرنا تاخراتوں کے اندر ناٹک کرنا تاخراتوں کے اندر ڈرامہ کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں یہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں رمضان جب ایک مجوسی کے گھرانے سے گزرا اور اس مجوسی نے اپنے بچے کا اکرام رمضان کے اکرام میں تھپڑ مارا اللہ نے اسے جنت دے دیا مجھے بتاؤ کہ جس نے رمضان کا مہینہ پا کر نبی کے دل کو دکایا جس نے رمضان کا مہینہ پا کر سنتوں کا قتل عام کیا جس نے رمضان کا مہینہ پا کر علماء سلف کی توہین کی جس نے رمضان کا مہینہ پا کر صحابہ کی تاخراتوں کا مذاق اڑایا جس نے رمضان کا مہینہ پا کر پرانا حدیث کے مقابلے میں ضد کی شرارت کی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ جنتی ہے یا جہنمی کتا ہے ہم نے بتایا اللہ نے رمضان المبارک کے اندر دو قسم کے شیطان ہوتے ہیں ایک انسانی شیطان ہوتا ہے اور ایک بھیڑیا جناتی شیطان ہوتا ہے رمضان المبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ جن جنات جن شیاطین کو قید کرتے ہیں وہ جناتی شیطان ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انسانی شیطان کو قید نہیں کرتے انسانی شیطان کون ہے رمضان المبارک کا ہلال آیا اور اسے مغفرت کا پروانہ نہ سنا سکا دے سکا رمضان کا مغفرت کا اشرا آیا اسے جنت میں داخل نہ کر سکا کتنا بڑا ہٹ دھرم کتنا بڑا ضدی کتنا بڑا منافق ہوگا منافق ہوگا کہ رمضان کا ایک لمحہ ہزاروں جہنمیوں کو جنت میں داخل کر رہا ہے لیکن یہ کتنا بڑا جہنم کا عاشق ہے یہ کتنا بڑا جہنم کا دل دادا ہے کہ رمضان کی پوری طاقت مل کر اسے جہنم سے کھینچ کر جنت میں نہیں پہنچا سکی رمضان کی تراوی رمضان کا مغفرت کا اشرا رمضان کا رحمت کا اشرا رمضان کا جہنم سے کلاسی کا اشرا نہیں اس کو جنت میں نہیں پہنچا سکا یہ انسانی شیطان بن کر یہ چڑا رہا تھا آسمان کے چاند کو یہ چڑا رہا تھا کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں کو یہ منہ دکھا رہا تھا بخاری کی روایتوں کو اور یہ منہ دکھا رہا تھا تلمزی کی اور کی روایتوں کو اور یہ وہ دکھا رہا تھا ہمارے اکابرین کے رمضان کو اللہ کے مغفرت کے وعدوں کو کہا دیکھو کروڑوں اربوں خربوں اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے لیکن میں اپنے چہرے سے داڑھی نکال کر یہودیوں کا چہرہ بنا کر عیسائیوں کا چہرہ بنا کر کافروں کا چہرہ بنا کر اور مشرقوں کا چہرہ بنا کر اور میں اخیار کا چہرہ بنا کر نبی کے چہرے پر تھوک کر صدیق کے چہرے پر تھوک کر فاروق کے چہرے پر تھوک کر اور پیران پیر کے چہرے پر تھوک کر میں نے بتایا دنیا والوں کو اے دنیا والوں میری موت کے بعد میری نماز جنازہ نہ پڑھنا اے دنیا والوں میرے نام پر دھوکہ نہ کھانا اے دنیا والوں میرے چال چلن پر میری تاریخ دسترخان کے بیٹھنے پر اور میرے اعتکاف میں بیٹھنے پر میرے قرآن کے سینے سے لگانے پر دھوکہ نہ کھانا میرا چہرہ کہہ رہا ہے میرا لباس کہہ رہا ہے میری مسجد کی حاضری کہہ رہی ہے اور میں عورتوں کو جو بے پردہ بازاروں کی زینت بنایا یہ عمل کہہ رہا ہے کہ دیکھو کہ تم میرے نام سے دھوکہ نہ کھانا میں منافق کا منافق رہا میں نماز چور ہوں میں روزہ چور ہوں میں چہرہ چور ہوں میں سنتوں کا چور ہوں میں مسجد کا ڈاکو ہوں میں قرآن کا ڈاکو ہوں میں نے قرآن پر ڈاکہ ڈالا ہے میں نے نبی کے سنتوں پر ڈاکہ ڈالا ہے میں نے نبی نبی کے چہرے کی طرف دیکھ کر بن مویت کی طرح ہے میں نے صدیق اور فاروق کے چہرے کو دیکھ کر جنہیں جنت کے دروازے بلاتے ہیں اپنی طرف اور جنت کے دروازے سمجھتے ہیں اپنے اندر داخل کرنے کے لیے میں نے ان کا مذاق اڑایا ہے رمضان کے شروع میں میں نے بتایا تھا کہ تم شیطان نہ بنو تم ابلیس نہ بنو خدا کی رحمت سے تم جو ہے وابستہ ہو جاؤ خدا کی رحمت رحمت سے مغفرت سے اور خدا کے قرآن سے تراوی سے وابستہ ہو جاؤ اب مسلمانوں کی زبان پر ایک نعرہ ہے عید عید عید کس کی عید ہے کون سی عید ہے وہ نعرہ کس بات پر تو عید بنا رہا ہے رمضان کے جانے پر شہری کے جانے پر افطاری کے جانے پر قرآن کے جانے پر تراوی کے جانے پر اور نالے اگر تجھے رمضان پسند نہیں تھا تراوی پسند پسند نہیں تھی تجھے افطار پسند نہیں تھا تجھے پسند نہیں تھی تجھے نبی کا چہرہ پسند نہیں تھا تجھے فاروق اور صدیق کا چہرہ پسند نہیں تھا تجھے اولیاء اختاب غوث کا چہرہ پسند نہیں تھا ہندوستان سیکولر ملک تھا رام کا چہرہ بنا لیتا گنیش کا چہرہ بنا لیتا دھیر کا چہرہ بنا لیتا کافر کا چہرہ بنا لیتا مشرق کا چہرہ بنا لیتا یہودی بش اور ٹونی بندیر کا چہرہ بنا لیتا کس کے باپ نے تجھے مجبور کیا کہ تو اسلام کا نام لے مسلمانوں کی نسل میں پیدا ہو اور کتوں چماروں کے کام کر کر نبی کی بدعا کا توپ اپنی گلے کے اندر ڈال کر ہمیشہ کی ذلت ہمیشہ کی تباہی اور ہمیشہ کی بربادی کو تو نے دروازہ بند کروا لو دروازہ بند کرو ہمیشہ کی تباہی اور ہمیشہ کی ذلت کو تو نے مول لیا یہ کس نے تجھے کہا تھا ہندوستان سیکولر ملک تھا ہندوستان جمہوری ملک تھا تیرے داڑھی منڈانے سے کافر خوش ہو رہا تھا تیرے داڑھی منڈانے سے مشرق خوش ہو رہا تھا اسلام کو بدنام کیا تجھے کیا ملا نبی کے دل کو دکھایا تجھے کیا ملا ابھی رمضان المبارک کا آخری اشرا لوگ اعتکاف میں لگے ہیں لوگ تاخراتوں میں شب قدر کی تلاش میں لگے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں مسلمانوں کے آنکھوں میں آنسو کے قطرے گر رہے ہیں یا اللہ اب رمضان چلا جائے گا اے رب کریم یہ تراوی چلی جائے گی عشاء کی نماز تو ہوگی تراوی نہیں ہوگی بولا اگلا سال کس نے دیکھا ہے رب کریم اب شفال کا مہینہ آئے گا شہری نہیں افطاری نہیں ہوگی اے رب کریم اگلے سال قبر میں ہوں گے اگلے سال تراوی کو دیکھیں گے اگلے سال شہری کو دیکھیں گے اگلے سال احتکاب کو دیکھیں گے اگلے سال قرآن کے پاروں کو دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے رونے والے رو رہے ہیں تڑپنے والے تڑپ رہے ہیں داڑھی اڑانے والے اپنی عورتوں کو رنڈی بنا کر بازاروں کی زینت بنا کر بھیڑوں چماروں کی کونیاں چبانے والے اور یہ سگریٹ پیٹنا ہوا کھڑا ہے شیطان اور اس مردود کی بیوی کو کافی کافر اور جبر اور مشرق یہودی اس کے سیدھے کے ابھار کو دیکھ رہا ہے کبھی نے تجھے عید بنانے کی کیا ضرورت تھی تیرے حق میں جہلب تھی تیرے حق کے اندر اللہ نے لکھ دیا تھا کہ تیری مسلیاں پسلیاں ملے گی اللہ نے تجھے لکھا تھا داڑھی منڈانے والے داڑھی منڈانے والے اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا نماز چھوڑنے والے روزہ چھوڑنے والے تراوی چھوڑنے والے اللہ کے گھر کے سہاگ کو اجاڑنے والے اللہ کے گھر کے نور کو ختم کرنے والے اللہ کے گھر کے روشنی کو ختم کرنے والے اللہ کے گھر کے چراغ کو گل کرنے والے کیا ملا کیا ملا تجھے تجھے بتا کعبے کا واسطہ دیتا ہوں میرے اللہ کے گھر کو ویران کر دیا میرے اللہ کے گھر کو ادھورا کر دیا میرے اللہ کے گھر کو دور بوسیدہ کر دیا آج قرآن ہے سننے والا نہیں ہے آج تراوی ہے سفید خالی ہے آج مسلمان ہے مسجد ماتم کر رہی ہے مسجد رو رہی ہے مسجد دعا دے رہی ہے مسجد کی بد دعا دے کر تجھے کیا ملتا ہے تجھے تیری اما کی بد دعا کافی نہیں تھی تجھے کچھ عمر بلی بدوا دے رہے تھے کہہ رہے تھے اے رب یہ منحوس کی وجہ سے بادل برسانا چھوڑ دیے ہیں رب اس مدھوس کی وجہ سے بادشاہوں کے دل میں آج رحم نکل چکا ہے اے اللہ اس مدحوس کی طرف سے آج سمندر کی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چوٹیاں تیرے حق میں بدعا دے رہی ہے کتے کی بدعا تجھے بس نہیں تھی سور کی بدعا تجھے بس نہیں تھی کبوتر اور توتا فضاؤں میں اڑنے والے پرندے تجھے بدعا دے رہے تھے رمضان کے رمضان کے کتے رمضان کے قتل کرنے والے قرآن کے قتل قتل کرنے والے دنیا کے پیچھے پڑنے والے دنیا کی گندگی اور غلط کی پوجا کرنے والے اگر ایک مہینہ میرے ہاتھ جوڑ کر کھابے کے خلاف کا واسطہ دے کر حجر اسود کا واسطہ دے کر صفا مروا کا واسطہ دے کر کلاب پاک کے پاروں کا واسطہ دے کر تجھے خبر کے عذاب سے ڈرا کر تجھے محشر کے رسوائی سے ڈرا کر تجھے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کے پیالے کا لالچ دے کر تجھے جنت کے حروف کی صفت بتا کر تجھے جنت کے غلمانوں کی کیفیت بتا کر تجھے جنت کی لہروں کے مزے بتا کر اللہ رسول کا واسطہ دے کر ہاتھ دے کر ہاتھ جوڑ کر میں نے ملت کی تھی سماجت کی تھی مسلمان بن جا مسلمان بن جا یہودی نہ بن شیطان نہ بن تیری داڑھی منڈی رہی تیری نوازیں چھٹی رہی تیری تراوی چھٹی رہی تیرا سنیما دیکھنا باقی رہا تیرا ٹی وی دیکھنا باقی رہا تیرا دنیا کا کتا بننا باقی رہا مسلمان رمضان کے تین اشرے آئے اس میں اربوں خربوں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا کیا تو اتنا کھیت ہے تو کیا اتنا متکبر ہے کیا تو اتنا مغرور ہے کیا تیرا غرور کیا تیرا تکبر قارون سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے قارون سے بھی دو ہاتھ تو آگے ہے قارون جس نے مصالحہ سلاد و وسلام پر ان کی عصمت پر ان کی عزت پر ان کی پاکدامنی پر تہمت لگائی حضرت مصالحہ علیہ کا کوئی جھگڑا قارون سے نہیں تھا غصال سلاد و سلاد کو حکم ہوا کہ زکات کا پیسہ وصول کرو قارون کے پاس گئے کھا کے قارون زکات دے قارون نے کہا یہ مال تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے موسا علیہ السلام نے سمجھایا زکات نہیں دی وہی سنائی اللہ کا عذاب آئے گا تو قانون نے ایک سازش رچی اور رچ کر کہا ایک عورت کو اس نے روپیہ دیا اور پیسہ دیا اور بھرے مجمے کے اندر کہا کہ تم کہنا کہ یہ جو ہے موسا علیہ السلام نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے موسا علیہ السلام روتے رہ گئے موسا علیہ السلام پکتے رہ گئے آج رمضان رو رہا ہے آج مسجد رو رہی آج اللہ کا رو رہا ہے رمضان رو رہا ہے رمضان کا دل نہ دکا قرآن کا دل نہ دکا تراوی کا دل نہ دکا ختم ختم کہہ کر تو نے رمضان کا جنازہ نکال دیا کس کے باپ نے کہا تھا کہ ختم کے اندر نمازیں ختم ہو جاتی ہے ختم کے اندر قرآن ختم ہو جاتا ہے ختم کے اندر عورتوں کا پردہ ختم ہو جاتا ہے ختم کے اندر مسلمانوں کا اسلام ختم ہو جاتا ہے ختم کے اندر نمازیوں کی نماز ختم ہو جاتی ہے خدا جانے کس یہودی کتے نے ختم کا لفظ دیا خدا جانے کس نسارا نے کس انگریز کے پنڈے نے ختم کا لفظ دیا نہیں ہم تو خبر تک ایمان کو لے کر چلیں گے ہم تو کفن پہننے تک اللہ کے نام کو لے کر چلیں گے ہم خبر میں جا کر بھی فریش سے پوچھیں گے بن ربو کا ہم جواب دیں گے ربی اللہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے مسلمانوں جس کا ایمان رمضان میں نہیں چل سکا مسلمانوں جس کا قرآن رمضان میں نہیں چل سکا ختم میں جا کر جس کا تخوہ ختم ہو گیا جس کی نمازیں ختم ہو گئی جس کی پرہزگاری ختم ہو گئی کیا وہ خبر میں جا کر جب اسے پوچھا جائے گا من رب کا تیرا رب کون ہے وہ جواب دے گا ربی اللہ یہاں تم نہیں جواب دے رہے ہو آج کل ستاویسویں کو مسجد کو دلہن کی طرح سجایا گیا اے مسجد معاف کر رہا تو وہ دلہن ہے کہ تیرا سہاگ شوہر کے بلے سے پہلے اجاڑ دیا گیا تجھے سوارا گیا تجھے مزین کیا گیا صرف تجھے لالچ دے کر بوندی کھا کر یہ دنیا کے کتے تیرا سہاگ اجاڑ کر چلے گئے تیرا سہاگ اجاڑ کر چلے گئے آج حضرت عمر کا کوڑا ہوتا آج اسلامی حکومت ہوتی آج اسلامی خلاف ہوتی آج دھیڑی عدالتوں کے اندر خلام کی سنوائی ہوتی ان حرامیوں کے پیٹ پر کوڑے لگا کر اے رمضان باپ کرنا اے رمضان معاف کرنا یہ دھیڑی حکومت ہے یہ چماروں کی حکومت ہے یہ سیکولر حکومت ہے یہ جمہوری حکومت ہے ہم کہہ سکتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم دل کی بات سنا سکتے ہیں ہم دل کی بات سنا رہے ہیں اب آنسو کا پیغام دے سکتے ہیں ہم آنسو کا پیغام دے رہے ہیں ہم دل کا کا مکڑا لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں رکھ رہے ہیں مسجدیں ہم تیرے رونے کو دیکھ رہے ہیں ہم تیرے بلکنے کو دیکھ رہے ہیں ہم تیرے اجڑنے کو دیکھ رہے ہیں ہم تیرے ماتم کرنے کو دیکھ رہے ہیں ہم تیرے بیوہ اور یتیم ہونے کو دیکھ رہے ہیں مسلمانوں اللہ کے گھر کو یتیم بنا کر اللہ کے گھر کو بیوہ بنا کر اللہ کے گھر کے سہاگ کو اچھا کر کیا ملا کیا ملا تراوی چالیس رکعت ابھی باقی تھی کلام پاک کے کچھ آئے تھے ابھی باقی تھی ابھی کچھ سجدے باقی تھے اگر سجدے مل جاتے کیا نقصان تھا تراوی مل جاتی کیا نقصان تھا کیا تم نے گارنٹی رکھی ہے کہ یہ عید کے کپڑے پہن لیں گے تو اللہ کے یہاں کامیاب ہو جائیں گے حضرت علی نے فرمایا عید لبی سل جدید عید اس کی نہیں جس نے بھیگ مانگ کر سامان گروی رکھ کر سود کے پیسوں میں رشوت کے پیسوں میں جس نے قیمتی کپڑے پہن لیے ادن العید لمن خاف ابل حضرت علی نے فرمایا عید تو اس کی ہے جس نے مرد وقت کلیما پڑھ لیا یہی نہیں چاہیے کے تو کلیفا تھے حضرت علی فرماتے ہیں عید اس کی ہے جس نے قبر کے اندر بن کر رکیر کے سوالوں کا جواب دے دیا عید اس کی ہے جس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا گیا عید اس کی ہے جسے فرشتے نے کہا نم کنوتی لوروس دلہن کی طرح سو جا آج کے بعد تیرے اوپر کوئی امتحان نہیں آج کے بعد تیرے اوپر کوئی آزمائش نہیں ہمارے سامنے موت کا مرحلہ ہے خدا جانے موت ایمان کی حالت میں آئے خدا جانے موت امتزاب کی حالت میں آئے موت کے وقت ماں کی شکل میں شیطان آ کر ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرے گا موت کے وقت شیطان ہمارے باپ کی شکل میں آ کر ہمارے پیروں و مرشد کی شکل میں آ کر آج سکوں میں ایمان کا سودا کرنے والے آج جھوٹی قدمے کھا کر دنیا کا کاروبار کرنے والے کیا موت کے وقت جمبا کی شکل میں شیطان آ کر ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا کیا ایمان ہم بچ سکے گا اللہ اگر نہ بچائے کیا ہمارا ایمان سلامت رہ سکے گا کون سی عید ہے کون سے کپڑے ہیں شیطان کھل رہا ہے کون سی عید ہے جنت کے دروازے بند ہو رہے ہیں کون سی عید ہے جہنم کے دروازے کھل رہے ہیں کون سی عید ہے کہ اب عبادت اللہ اکبر اخابت کہی جائے گی چار رکعت فرض نماز پڑھائے گا سلام پھیرنے کے بعد دو ہلکی سنتیں تھیں امام پھر کھڑا ہوتا تھا اور ہمیں لے کر اللہ کے دربار میں بیس رکعت ترابی کے ساتھ پہنچتا تھا آج امام پلٹ کر جا رہا ہے امام کہا جا رہا ہے امام کہتا ہے کہ نہیں شیطان کھل گیا آج تراوی ختم ہو گئی شیطان کھل گیا اب کلاب پاک ترابی میں نہیں پڑھا جائے گا شیطان کھل گیا اب شہری نہیں ہوگی اب شہری کوئی کرے گا اسے عذاب آئے گا اب اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا جو ہے عید کے دن کا روزہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے کیا کریں گے مسلمانوں کیسے دل برداشت کرتا ہے صحابہ کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر ایسے روتے تھے گویا ماؤں کے گودوں سے بچوں کا قتل ہو چکا ہو یا ان کے ہاتھوں کے اندر ان کی ماں کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے ہو کیا تمہارا دل برداشت کرتا ہے کیا تمہارا زمین برداشت کرتا ہے رمضان کے روزے چھوڑے اور عید کے کپڑے پہنے رمضان کی تراوی چھوڑی کوئی ہے تمہارے پاس شرم شرمداب کی کوئی چیز ہے حیا لا کی کوئی چیز ہے کہ آج مالک اس کو مزدوری دے رہا ہے جس نے محنت کی ہے آج جس نے مولڈنگ میں حصہ لیا جس نے سیمنٹ کلائی اور جس نے اینٹ پر اینٹ رکھا اور جس نے لکڑیاں لگائی اور جس نے بلڈنگ کی تعمیر میں حصہ لیا سورج غروب ہونے کے بعد مالک مزدوروں کو بلاتا ہے مینیجر کنٹراکٹر مزدوروں کو قطاروں میں کھڑا کرتا ہے لوٹے کا ٹھپا لگاتا ہے مستری کو دو سو روپے دیا کلی والے مرد کو ڈیڑھ سو روپے دیا کلی والی عورت کو سوا سو روپے دیا اور یہ تقسیم ختم ہو گئی باہر کا کوئی آدمی اس قطار میں نہیں کھڑتا اگر بھی کھڑا ہو جائے تو قطار والے دھکا دے کر نکال دیتے ہیں عید تو اس کی ہے جس نے رمضان کے روزے پائے عید تو اس کی ہے جس نے رمضان کے رحمت کو گلے لگایا عید تو اس کی ہے جس نے مغفرت کے پروانے کو گلا لگایا عید تو تو اس کی ہے جس نے رمضان میں نبی کی بدوا نہیں عید تو اس کی ہے جس کی علی فلام کتابوں سے لے کر میرل جدتی تک ایک تقبیر تحریبہ چھوٹی نہیں ایک کلام پاک کی آیت چھوٹی نہیں ایک تراوی چھوٹی نہیں عید تو خدا کے دربار میں حالت ایک تکاف کے اندر بیٹھ کر خدا کے فقیر خدا کے محتاج اور خدا کے بندے ہونے کا ثبوت دے کر راتوں میں جگتے رہے دن میں دن میں تڑپتے رہے عید تو اس کی ہے جس نے شہری میں اللہ کو یاد کر کر کہا اللہ و غزل لگا وہ داڑھی مڈے تو نے داڑھی منڈا کر نبی کے چہرے پر تو نے پھوکا آج تو اپنی قبر کھود کر دفن ہو جا آج تو کھڈا کھود اور قبر تک اپنے آپ کو دفن کر لے اپنے جوتے گھر کے کہنا لوگوں سے میرے سر پر مارے اللہ سے کہنا اے اللہ میں نے رمضان کا قتل کیا اے اللہ میں نے قرآن کا قتل کیا میں نے سنتوں کا قتل کیا اے اللہ میں نے رمضان کا مذاق اڑایا یہ جوتے اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ تو مجھے معافی نہیں دے دیتا رب کریم عید کو جب جاتے ہیں لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ اللہ الحم اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ کے لیے بڑائی ہے اللہ کے لیے تعریف ہے اللہ کو یہ ادا اتنی روزے داروں کی پسند آتی ہے اتنی تراوی پڑھنے والوں کی پسند آتی ہے فرشتوں یہ دیوانے بندے کہاں جا رہے ہیں ایربے کی بریا تیرے بارگاہ میں جا رہے ہیں تجھے یاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں رمضان کا شکریہ تراوی کا شکریہ ستے پتر سے بھی دے دیا مالی بھی دے دیا اب بدنی شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں اے اللہ ان کو تو نے قرآن دیا ان کو تو نے روزہ دیا ان کو تو نے اعتکاب دیا ان کو تو نے شب قدر دیا ان کی دعاؤں پر ستر ہزار ہزار فرشتے آمین کرنے کے لیے دیے آج انہوں نے چالیس روپے ستے فطر اپنی طرف سے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے یہ غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کر کر مالی شکرانہ ادا کر کر آج تیرے رب تیرے حضور حاضر ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر نہ جورو بڑی ہے نہ بچہ بڑا ہے نہ کارخانہ بڑا ہے نہ دولت بڑی ہے نہ مال بڑا ہے اے رب تو کہنا یہ جان بھی ہم تجھے دے دیں گے یہ مال بھی تجھے دے دیں گے یہ ملک بھی دے دیں گے یہ متا بھی دے دیں گے یہ خاندان بھی دے دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تو بڑا ہے اللہ تو بڑا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاهُ فِي سما بہت تیرے لیے زمین و آسمانی کے اندر بڑا ہی ہے نہ امیر بڑا ہے نہ سیاسی کتا بڑا ہے نہ کاؤنسلر بڑا ہے نہ ایم ایل اے بڑا ہے نہ ایم پی بڑا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاهُ فِي سماواتی والا زمین آسمانوں میں تیری بڑائی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ تو, تو بڑا ہے اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اللہ بڑا ہے اللہ تیری تعریف ہے اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اے اللہ یہ تیرا شکرانہ ادا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں عام دنوں میں ایک تکبیر تحریمہ سے یہ نماز میں داخل ہوتے ہیں اے رب کریم آج تیرے نام کو چھ مرتبہ زائد زائد چھ تکبیروں کے ساتھ تیری بڑائی بیان کر کر یہ عہد کر رہے ہیں یہ پیمان کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم پارکوں کی زینت نہیں بنیں گے آج کے بعد ہم سنیما گھروں کی زینت نہیں بنیں گے آج کے بعد جوا نہیں کھیلیں گے آج کے بعد ٹی وی نہیں دیکھیں گے ہر نماز میں جمعہ کی نماز اللہ اکبر کہا اور تقبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہو گئے تراویح کی نماز اللہ اکبر کہا اور نماز کے اندر داخل ہو گئے فجر کی نماز اللہ اکبر کہا اور نماز کے اندر داخل ہو گئے تحجد ابابی اشراق کی نماز اللہ اکبر کہا اور نماز کے اندر داخل ہو گئے لیکن عید الفطر کی نماز میں ایک اللہ اکبر نہیں جاتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے اللہ مان لینا میرا خون کا خطرہ خطرہ میرا رس میرا ریشا میرے بال کا رونٹا رونٹا تیری تعریف کر رہا ہے تیری کبریائی بیان کر رہا ہے مولا دیکھ میں ایک راستے سے جا رہا ہوں اور دوسرے راستے سے آ کر جانے والے راستے کو بھی گواہ بنایا آنے والے راستے کو بھی گواہ بنا رہا ہوں یہ بھی کل حجر و شجر تیرے دربار میں گواہی دیں گے میں تیری بڑائی بیان کر رہا تھا اے رب قریب نہ فرون بڑا ہے نہ قارون کی دولت بڑی ہے نہ شدہ کی جنت بڑی ہے نہ پولیس کی طاقت بڑی ہے نہ ملٹری کی قوت بڑی ہے ماننے والے ملک امریکہ کو خدا مانے اے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھ میرے پوتوں کو لے کر میرے نوازوں کو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 تقدیرات پکار کر میں کر رہا ہوں مولا دیکھ جان مانگ کر دیکھ میں جان دوں گا مال مانگ کر دیکھ مولا مانگ مال دوں گا اے اللہ اولاد مانگ کر دیکھ امنا ان و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین تو میری نماز کو دیکھ میری قربانی کو دیکھ میرے جینے کو دیکھ میرے مرنے کو دیکھ میری جوانی کو دیکھ میرے بڑھاپے کو دیکھ میری زندگی کے شعبے شعبے میں میری زندگی کے پل پل میں مولا تیرا نام لکھا ہوا ہے کافر اگر میدان جنگ میں میرے جسم کے ٹکڑے کر دے اے رب کریم میرے خون کے قطرے میں تیرا نام اور تیرے محبوب کا نام لکھا ہوا ملے گا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ اللہ کو ادا اتنی پسند آتی ہے اللہ فرشتوں کو پوچھتے ہیں اے فرشتوں یہ کیوں آئے تھے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں اے اللہ نہ جنت کو دیکھا نہ جہنم کو دیکھا تیری رضا اور تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ یہاں تک آئے فرشتوں تم گواہ رہنا فرشتوں تم گواہ رہنا یہ لوگ جو آج میری ابریائی کو آج میری تقدیر سے آج میری تحمید سے آج میری تقدیر سے انہوں نے پزا کے اندر گونج کو اٹھا دیا انہوں نے پہاڑوں کی کے اندر سدائیں لگائی جنگلوں کے اندر آواز کو بلند کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے ولاؤ کس سماواتی ولد فرشتوں گواہ رہنا یہ اپنے مکان میں لوٹیں گی بھی نہیں میں نے ان کو مغفرت کا پروانہ دے دیا جن رمضان کا پہلا رحمت کا اشرا اور مغفرت کا اشرا اور جہنم سے خلاصی کا اشرا اور للت الجائزہ جتنے پورے تیس دنوں میں مغفرت ہوئی اتنے پھر کر کر اللہ نے للت الجائزہ میں مغفرت کی پھر مزید جو عیدگاہ کو گیا اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ نہیں کہ ایک سکا مکہ جبا لیا کہ اب عید کے بعد اس کو نکال کر اب حرام کی کمائی کا سوٹ پہن کر اب سالیوں لڑکیوں سے غیر محرم لڑکیوں سے مسافے کے نام پر اس کے ہاتھ کو دباؤں گا اس حرامی شیطان کے پلے کے لیے یہ کچھ قبری نہیں جس نے سریما کی ٹکٹ کو بک کر رکھا جس نے کشمیر کنیا کماری اوٹی اور جو ہے پکنک کی مقامات کے اندر رنڈیوں کے ساتھ سیر سپاٹا کرنے کو جس نے پیمان کیا اس کے لیے نہیں بلکہ یا یو کما کتب اللدین قبل کم اے تتون تم پر روزے کو فرض کیا گیا روزے کو فرض کرنے کا مقصد یہ تھا تم متقی ہو جاؤ مسلمانوں کا تقوی کا ترجمہ یہی ہے کہ عید کے بعد عورت کو رنڈی بنا دیا جائے مسلمانوں کیا تقوی کا ترجمہ یہی ہے کہ ختم کے بعد اللہ کے گھر کے سہاگ کو جاڑ دیا جائے کیا مسلمانوں تقوی کا ترجمہ یہی ہے کہ تم اپنے چہرے کو بش کا چہرہ بناؤ اور ٹونی بلیر کا چہرہ بناؤ دو قسم کے لوگ ہیں ایک طبقہ وہ کہ رمضان کے اندر بھی ٹھیک ہے مولوی تو تھوکتا رہنا مانوی تو جہنم کی رال میرے منہ پر ڈالنا جہنم کے پیٹ کو ڈالنا جہنم کے جسلیم کو ڈالنا جہنم کی رنڈی عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والی رال کو میرے منہ پر ڈالنا دیکھ دیکھ میں بھی باپ سے نہیں پیدا ہوا سوبر کے نسخے سے پیدا ہوا کتے کے نسخے سے پیدا ہوا اس لیے کہ جب اللہ نے درخت کو کہا آنے کے لیے درخت آ گیا اللہ نے اونٹ کو کہا آنے کے لیے تو اونٹ آ گیا اللہ نے اونٹ جو ہے کھجور کے تنے سے جب جدائی اختیار کر لی تو کھجور کا تنا رونے لگا ہمارے ہرا آپ کی جدائی کے صدمے سے رونے لگا ہمارے سور آپ کی جدائی کے صدمے سے رونے لگا آپ کا اونٹ آپ سواری کرنا چھوڑ دیے رونے لگا آپ کا مسلح آپ کے مثال مبارک کے بعد آپ کی یاد سے رونے لگا داڑھی مڈا چہرہ کہنے لگا داڑھی مڈانے والا کتا کہنے لگا نہیں نہیں وہ سچے باپ کے نطفے سے پیدا ہونے والا والے کی نشانی تھی میرا باپ یہ نہیں ہے میرا باپ سور کے خاندان کا ہے میرا باپ کتے کا خاندان کا ہے مولوی مجھے کہے کہ میں نے جہنم کی رال پینی ہے میں جہنم کی وہ عورت رنڈی جس کی شرمگاہ سے رال ٹپکتی ہے اور جہنمی لوگ جس سے پناہ مانگتے ہیں مولوی نے کہا میں زبان ڈال کر وہ رال چاٹ رہا ہوں وہ مولوی کہتا رہے میں داڑھی منڈاتا تھا پہلے اشرے میں بھی رہا دوسرے اشرے میں بھی رہا تیسرے اشرے میں رہا ہاں اتنا معمولی انسان ہوں میں اونٹ ہوں نبی کا جو نبی کی جدائی پر رولو میں کیا کھجور کا تنا ہو جو نبی کی جدائی پر رولو کیا میں غارے سور ہو جو نبی کی جدائی پر لو میں کیا غارے ہرا ہو میں تو سوبر کے نطفے سے سو سوبروں کے نطفے سے پیدا ہوا ہو وہ غارے ہران تھا رو لیا وہ غارے سور تھا رو لیا وہ مکے کی سرزمین تھی جب آخا مکت المکرمہ سے ہجرت کر کر جا رہے تھے اور فرما رہے تھے اے مکہ مرد دم تک نہ چھوڑتا اگر تیرے بسنے والے مجھے نہ نکالتے مجبور علماء نے کہا مکے کا ذرہ ذرہ نبی کی جدائی کے صدمے میں رونے لگا صحابہ نے رویا مسجد نے رویا مسلح نے رویا یہ ٹھیک نسل حرامی نے کہا مولوی ممبر رسول پر قرآن کے حوالے سے تو ڈرا میں نماز نہیں پڑھوں گا میں داڑھی نہیں رکھوں گا میں روزہ نہیں رکھوں گا میں تراوی نہیں پڑوں گا کیوں میں غارے ہرا غارے سور مکے کی مٹی مدینے کی مٹی نہیں میں سور کے نسخے کا جیتا جاگتا ثبوت ہوں میں کتے کے نسخے کا جیتا جاگتا ثبوت ہوں سو حرامی مرے یہ میں ایک حرامی پیدا ہوا ہوں جن کی تاڑیاں مڑی جن کی نمازیں چھٹی جن کی تراوی چھٹی ایک ایک طبقہ وہ ہے کہ جو جس پر پانی پتھر پر پڑے تو شگاف نکل آئے پانی ریگی کے اندر جائے سبزہ اگ جائے لیکن اس کمینے کے کال پر ایک مسلمان کا بال ایک صدیق کا منہ مبارک ایک نبی کا منہ مبارک نہیں آ سکا یہ ٹھیک شیطان کل بھی تھا یہ ٹھیک شیطان مغفرت کے اشرے میں بھی تھا یہ ٹھیک شیطان رحمت کے اشرے میں بھی تھا یہ ٹھیک شیطان جہنم سے کلاسی کے اشرے میں بھی تھا یہ ٹھیک شیطان اعتقاد میں بھی تھا یہ ٹھیک شیطان شب قدر میں بھی تھا یہ ایک شیطان للت الجائزہ میں بھی تھا اور ایک وہ ہے جو ٹیمپروری مسلمان ہے رمضان آیا تو اسے جیسے کہ پولیس والے کسی کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اس طرح نہیں دیتے شیونگ کرنے کے لیے تو بال بڑھ گئے اور ڈاکٹر کے پیڑ میں ہاتھ پیر باندھ کر ڈاکٹر نے کہا قسم ہے یہ چل نہیں سکتا یہ پھر نہیں سکتا پیشاب پر کرے گا پاخانہ پر کرے گا تو اب اس کے بال بڑھ گئے اور ایک وہ ہے جو دیوانہ ہے راستے کے اندر دیوانے کتے کی طرح وہ دوسروں کو کر کاٹ رہا تھا پتھر اٹھا کر بلڈنگیں توڑ رہا تھا تو ڈاکٹروں کے یہاں نمہاس میں دیوانی ہاسپٹل میں کر دیا گیا اس کے بال بڑھ گئے تو ایک بال وہ ہے جو دیوانی ہاسپٹل میں دیوانوں کے بڑھتے ہیں ایک بال وہ ہے جو پولیس لاکپ میں بھیڑوں چماروں کے جوتے کھا کر بڑھتے ہیں ایک بال وہ ہے جو ہاسپٹل کے بیڈ میں لے کر پیشاب پاخانہ لے کر بڑھتے ہیں اور ایک بال بڑھنے کی قسم ہے کہ رمضان دیکھ کر بال بڑھائے اور رمضان کا چاند دیکھ کر شیطان چھٹیا او گرو کہاں چلے گئے دیکھو تمہاری وجہ سے میرے چہرے پر بال آ گئے بیٹے کو بولا یا بیٹے بلیٹ لے کر آ اور داڑی مڈائی اور پھر شیطان کے گلے عید مبارک رم عید چلا رمضان چلا گیا عید مبارک تراوی چلی گئی عید مبارک شہری کا منظر چلا گیا عید مبارک ستر ہزار فرشتوں کے آمین کہنے کا منظر چلا گیا عید مبارک خدا کے گھر کے اندر اعتکاب کرنے کا موسم چلا گیا عید مبارک تحجدوں کا سہانا موسم چلا گیا عید مبارک اب ایک وہ ٹیمپروری منافق ہے جو رمضان میں مومن اور مسلمان بن گیا تھا اور عید کا چاند دے کر اب وہ پھر شیطان دوبارہ ہو گیا مسلمانوں یہ رمضان تو وہ تھا اللہ کی رحمت تو وہ تھی جب رمضان امت مسلمہ کا نہیں آیا تھا جب رمضان آقا کا نہیں آیا تھا آقا کا رمضان اپنے اندر کئی خصوصیات لے کر آیا اور کئی کمالات لے کر آیا روزہ آدم نے بھی رکھا روزہ شیش نے بھی رکھا روزہ مریم نے بھی رکھا روزہ ابراہیم نے بھی رکھا روزہ لوت نے بھی رکھا روزہ موسا نے بھی رکھا روزہ عیسا نے بھی رکھا میرے اللہ نے کہا میرا محبوب نرالا میرے محبوب کی امت نرالی میرے محبوب کی امت کو دیا جانے والا رمضان بھی نرالا تیرے منہ کی بدبو ہمارے یہاں پشکا پر سے زیادہ پسندیدہ ہے تیرے دعاؤں پر ہم ستر ہزار فرشتے آمین کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں تیرے رمضان کے گرام احترام میں ہم جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں جنت کے اندر دھونی دینے لگتے ہیں تو کیسا قدار کیسا منافق کیسا ٹھیک یہ کمینا کون جس کے چہرے پر رمضان میں بال نہیں آیا جو رمضان میں کچھ دنوں تک نماز پڑھ کر بعد میں اس نے رمضان مسجد کو طلاق دے دی جو رمضان میں کٹیا مال مسلمان روزے دار کو دھوکہ دے کر بیچتا رہا جو رمضان المبارک کے اندر دنیا کا کتا بنا رہا مسلمان کیا ہوا کیا ہوا ابھی رمضان نہیں آیا تھا حضرت موسا علیہ السلام نے قارون سے جب زکات کو طلب کیا اور مال کو طلب کیا قارون نے الزام لگایا موسا سلاد و سلام تڑپتے بلکتے رہ گئے موسا علیہ سلا سلام انگلیاں دباتے رہ گئے عورت نے آ کر یہ کہا کہ الزب اللہ موسا نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے اللہ نے بچہ دیا اور وہ بچہ جب ہوا تو فوراً وہ بچہ چل کر آیا بنو اسرائیل کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میری ماں نے موسا پر جھوٹا الزام لگایا ہے یہ بچہ جو بات نہیں کر سکتا تھا اللہ کے دربار میں اس نے گواہی دی موسا برحق ہے اور یہ جو قارون ہے باطل پر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا کہتے ہیں کہ جب اللہ کے عذاب کو دیکھا اللہ کے قہر کو دیکھا زمین میں دسبے کو دیکھا تو سے موسا موسا کام کرو اب میں توبہ کرتا ہوں میں ایمان لاتا ہوں موسا تمہاری بات اللہ کے پاس چلتی ہے موسا ابراہیم خلیل اللہ ہوئے موسا روح اللہ ہوئے اور آدم صفی اللہ ہوئے تم تو کلیم اللہ ہو اللہ سے بات کرنے والے ہو موسا میرے حق میں بات کرو موسا اللہ سے کہو قارون توبہ کرتا ہے موسا اللہ سے کہو قارون سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے موسا اللہ سے کہو قارون تمہارا سچا امتی بن کر زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے کہتے ہیں کہ قارون جو ہے پاؤں کی وہ جو ہے گھاٹی کہ جہاں آج مسلمان جس کے نیچے پیانٹ لٹکاتا ہے وہاں تک دھسا مسالے سلط و سلام کو پکارتا رہا اور گھٹنے تک دھسا گڑگے تک دھسا موسا کو پکارتا رہا کمر تک دھسا مسالے سلط و سلام کو پکارتا رہا سینے تک دھسا مسالے سلط و سلام کو پکارتا رہا منڈوں تک دھسا مسالے سلط و سلام کو پکارتا رہا آخر میں چیخ ماری موسا موسا اللہ کے دربار میں میری توبہ پیش کر دو موسا آج میں دعویٰ کرتا ہوں موسا نے کہا مجھ پر الزام لگایا اللہ کا مذاق اڑایا اور تو نے مال و دولت پر غرور کی اب وہ دفن ہو گیا حدیث میں نے فرمایا قیامت تک قارون اپنے خزانے کے ساتھ دفن ہوتا رہے گا جب زمین ختم ہو جائے گی پھر اللہ اٹھائے گا پھر دفن کرائے گا پھر اٹھائے گا پھر دفن کرائے گا ابھی قارون دفن ہوا پہلی زمین سے دوسری زمین اور دوسری سے تیسری ابھی نہیں گیا تھا اللہ نے جبرائیل علیہ السلام والسلام کو بھیجا اور کہا موسا قارون ستر مرتبہ تمہیں پکارا اور تم نے لبیک نہیں کہا موسا قارون کو دیا ہوا مال میرا تھا موسا قارون کو دی ہوئی جان میری تھی موسا قارون سانس جو لے رہا تھا وہ ہماری امانتی تھی موسا میری عزت و جلالت کی قسم ایک مرتبہ یا ربی کہہ کر پکارتا میں اس کی مغفرت کر دیتا میں اسے معاف کر دیتا اللہ قارون کو معاف کرنے والا اللہ دستے ہوئے قارون کو بچانے والا کیا تجھے رحمت کا اشرا نہیں معاف کر سکا کیا تجھے رحمت کا اشرا معاف نہیں کرا سکا کیا تجھے لیلت لت الجائزہ معاف نہیں کرا سکے کیا تجھے کلام پاک کے تیس پارے تیرے منہ پر ایک بال نہیں نکال سکے کشکشی داڑھی والے تیری داڑھی کو نہیں بڑھا سکے تیرے جسم سے کافلوں اور جہنموں کا لباس کتنا ٹھیک ہے کتنا اللہ کی رحمت تو کہتی ہے اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں تم سمندر کے جھاپ کے برابر اے لوگوں تم ریت کے ذرات کے برابر آؤ اور تم مجھ سے کہو اے ربی مجھے معاف کر دے حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بدھ کا پجاری تھا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دن میں رات میں جوانی میں بڑھاپے میں وہ کہتا تھا یا سنم یا سنم سنم عربی میں بدھ کو کہتے ہیں بدھ سے اتنا لگاؤ تھا اور بدھ سے اتنا تعلق تھا کہ ہمیشہ وہ بت کیا کرتا تھا اور بدھ کو پکارا کرتا تھا ایک مرتبہ عربی زبان کا جاننے والا تھا ایک مرتبہ بھول سے اس کی زبان سے یا سمت نکل گیا دن میں رات میں خدا کو گالی دینے والا شرک کرنے والا کفر کرنے والا بھول سے نکل گیا یا سمجھ قل واللہ احد اللہ سمجھ سمجھ اللہ کا نام فوراً اللہ تعالیٰ پورے ستر ہزار حاملین نے فرشتوں کو چھوڑ کر اس جو ہے بت کے پجاری سنم سنم کا نعرہ لگانے والے اس جو ہے دیوی دیوتاؤں کے پجاری کو خطاب کر کر کہا اے میرے بندے اے اپنی بتا کی کیا ضرورت ہے غیر کو پکارنے والا ایک مرتبہ بھول سے اللہ کا نام لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت اس پر نچھاور کر دی وہ دنیا کے کتے وہ دنیا کے کتے کتنا ٹھیک جہنمی ہے کیا تیرے جسم کے اندر انسانوں کا خون نہیں جہنم کا غسلین دوڑا دنیا میں ایسی کوئی لیاب ہوتی خون ٹیسٹ کرنے کا آلہ ہوتا تو وہ چیخ کر کہتا نہ بابا اس کمینے کے خون کو میرے انجیکشن کی سوئی میں نہ لگاؤ یہ دنیا کے انسانوں کا نہیں یہ جہنم کا سسٹم ہے یہ جہنم کے جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا لہو اور پیپ ہے کیا تیرے جسم میں لہو جہنم کا دوڑ رہا ہے کیا تیرے پیٹ کے اندر جہنم کا اسلیم ہے سنم سنم پکارنے والے جب ایک مرتبہ بھول سے سمت پکارا اللہ کی رحمت نچاور ہو گئی سمندر جیسا کپ جیسا گنا لے کر گیا ریت جیسے ذرات کے گنا لے کر گئے اللہ نے کہا وہ رحمتی مسی کلی شی میری رحمت تمام چیزوں سے بڑی ہوئی ہے کون سی چیز تجھے جنت میں لے جائے گی قرآن نہیں لے جا سکا تراوی نہیں لے جا سکی لہلت الجائزہ اور عید کی نماز اور اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں اے سقاب اور خدا کی جنت کے دروازوں کا کھلنا اور خدا کے جہنم کے دروازوں کا بند ہونا تجھے جنت میں نہ لے جا سکا طے کہ تو عید منانے کا مستحق نہیں عید آئے تو ماتم کرنا عید آئے اس دن بھوکا رہنا عید آئے تو اپنا جوتا لے کر سر پر بار لینا عید آئے ٹائلٹ کے گڈے میں اپنی منڈی ڈال لینا اے اللہ اتنا رحم کرنے والا اتنا کرم کرنے والا اتنی بخشش کرنے والا آج تیری رحمت سے کروڑوں اربوں کربوں لوگ مالا مال ہو رہے ہیں اے اللہ تیری دعاؤں سے کون کہاں کہاں پہنچ گیا اے اللہ تیرے دربار میں دعائیں کرنے سے کتنے کروڑوں لوگ جہنم سے نکل کر جنت پہ چلے گئے لیکن آج میں یہودی پلڑا رہا آج میں کافر رہا آج میں مشرق کا پیشاب پینے والا رہا اس کی عید منانے کا حق نہیں ایک جس کو یقین ہو کہ موت کے وقت کلی میں طیبہ نصیب ہوگی ایک جس کے بارے میں کہا جائے یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی ہی الا کی دعا وہ ہتھیار تھا مسلمانوں کا میں نے بتایا امام حرم جو عبد الرحمان اور سدیس ہیں ان کی ماں نے ایک ٹیکنیک کو استعمال کیا اللہ کے حرم کے مسلح تک پہنچانے کے لیے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کا امام بننے کے لیے اس سال تیس لاکھ لوگ رمضان میں گئے اگلے سال دوسرے تیس لاکھ لوگ وہ دس لاکھ وہ ہوں گے جو مشترک ہوں گے جو گئے سال آئے وہ اس سال بھی آئے ورنہ بیس سال لوگ الگ ہوں گے کہتے ہیں کہ ان کی ماں کو بچے تھے ستاتے تھے دل دکھاتے تھے تو ان کی ماں اس وقت عجیب و قریب قسم کی بدوا دیتی تھی وہ بدعا بھی عجیب تھی ماں بڑی چالاک تھی ماں بڑی ہوشیار تھی انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ماں کو دیکھا ہوا تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے جب بچہ پیدا ہوا اندھا تو فوراً مسلح بچھایا اور دعا کی کہ رب کائنات اگر تو اس کو آنکھوں کی بصیرت دے دے آنکھوں کا اجالا دے دے آنکھوں کی روشنی دے دے اے رب کی کائنات میں اسے حدیث کا خادم بناؤں گی اللہ نے دعا کو قبول کرایا اور وعدے کے مطابق امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے ان کو ایسا محدث بنایا ایسا محدث بنایا کہ آج دنیا میں کئی مسالک ہیں لیکن قرآن کے بعد سب سے اونچا مقام حدیث میں امام بخاری کا اس کو جانے ہوا تھا عبد الرحمان سدیش کی والدہ جب ماں کہتی اسکول جانے بچہ نہ جاتا ماں منع کرتی کھیلنے بچہ کھیلتا اور دل دکھتا ماں کا تو ماں مسلح بچھاتی اور بدعا کیا کرتی اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے نتیجہ یہ ہوا کہ برسوں تک عبد الرحمان سدیش شاہ امامت کعبے کی صدا بنے رہے کعبے کی گونج بنے رہے مقد المکر مدینہ منورہ اور دنیا کا وہ کون سا ذرہ ہے عبد الرحمان سدیش کی کلام پاک کی اختراع سے خالی ہو تو یہ وہ دعا ہے ہمارے پاس ہتھیار کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں مسلمانوں رمضان المبارک کے کچھ لمحے کچھ ساتھ ابھی باقی ہیں ابھی کچھ رات باقی ہے ابھی للت الجائزہ باقی ہے اللہ کے اللہ کے نبی کا واسطہ کعبے کا اور کلام پاک کے تقدس کا واسطہ نبی کے روزے کے گمت غذرا اور نبی کے روزے کی جادی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں توبہ کر لو توبہ کر لو دعواہ کرو گے یہ زندگی سدھر جائے قسم کالو مرتے مر جائیں گے نوکری چھوٹ جائے گی چورو چھوٹ جائے گی گھر سے نکال دیا جائے گا نبی کے دشمن کا چہرہ نہیں بنائیں گے قسم کھاؤ موت تک نماز کو نہیں چھوڑیں گے توحید کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے بزت کا کام نہیں کریں گے گمراہی اور ضلالت کا کام نہیں کریں گے یہ رمضان ساتھ اگر بیت جائیں خدا جانے اگلا رمضان ہمیں مسجدوں میں ملے گا یا قبر کے اندر عالم برزخ میں ملے گا عالم برزخ میں جا کر شہری کرنا چاہو گے کوئی تمہیں روٹی نہیں دے گا ہٹ نہیں دے گا اور افطاری کرنا چاہو گے کوئی زمزم اور کھجور نہیں دے گا آج زمزم سے افطاری کر لو آج مدین طیبہ کا کھجور استعمال کر لو آج رو لو آج رو لو آج گڑ گڑا لو آج گڑ گڑا لو آنکھوں سے آنسو کے قطرے جسم کے جس حصے پر پڑیں گے میرا رب جسم کے اس حصے پر جہنم کی آنکھ کو آرام کر دے گا آج یہ آنکھ کے آنسو آب حیات سے قیمتی ہیں آج یہ آنکھ آنکھ کے آنسو دنیا کے ہی جواہرات سے قیمتی ہیں آج یہ آنکھ کے آنسو جنت کے ہیرے جواہرات لال و موتی سے قیمتی ہیں مسلمانوں کچھ لمحے باقی ہیں توبہ کر لو یا یادین آمنو توبو اللہ توبتن نسوہا پھر دیکھو کہنا نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوگی یادی کم نذیر میرا پوچھے گا کیا تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا بلا قد جانا نذیر وہاں جا کر کہو گے ہاں ڈرانے والا آیا وقلنا ما نزل الله اللہ شيء وہاں جا کر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اے اللہ ہم نے رمضان کے گرم رمضان کے احترام کو توڑا اے اللہ جان سے بوجھتے ہم نے عورتوں کو بازار کی زینت بنایا اے اللہ رمضان میں تو آخری اشرے میں تیرے مسجد کے کھوٹے سے بندنے کے لیے کہا ہم بازاروں سے بندے رہے ہم تیری دولت سے بندے رہے ہم تیرے مال سے بندے رہے رب کریم ابھی تیری رحمت کے ساتھ باقی ہیں ابھی تیری مغفرت کے ساتھ ابھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کی ساتھ باقی ہم روتے ہیں مولا ہم دامن پھیلاتے ہیں آج ہمیں شرمندہ نہ کر آج ہمیں سلیل بولا تو ہمیں اپنے دربار سے نکال دے گا کون ہمیں بنا دے گا بولا کون بنا دے گا اے اللہ آج ہمیں بنا دے دے اے اللہ بنا دے دے اے اللہ رمضان کے کتاب احترام کو قبول فرما لے رمضان کی بے حرمتی کو معاف کر دے اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں تیرے محبوب کی اداؤں پر جیے گے مولا وعدہ کرتے ہیں تیرے محبوب کی اداؤں پر مریں گے مولا اسلام کے لیے جینا ہوگا اسلام کے لیے مرنا ہوگا مولا اگر ہم دنیا کے کتے بن کر جینا مقدر ہے رمضان میں عید کا چاند دکھنے سے پہلے ہمیں خبر میں پہنچا دے ہمیں خبر میں پہنچا دے بے ایمان کی بہت سے رمضان کی بہت چاہتے ہیں بے ایمان کی ذلت کی بہت سے بے نوازی کی بہت سے ہم رمضان کے بہنے میں ہم دودھ سے ملنا چاہتے ہیں مولا ہم سچ کہتے ہیں ہمیں دنیا کی محبت نہیں ہے ہمیں مال کی محبت نہیں ہے مولا ہمیں تیری رضا کا فرمانا چاہیے تجھے تیری جنت کی ہے مولا ہمیں تیرے عرش کا سایہ چاہیے ہمیں تیری جنت کی ٹکٹ چاہیے سب کچھ چھین لے مولا تیری رحمت دے دے دے سب کچھ چھین لے تیرے عرش کا سایہ دے دے آج نہ ٹکرانا آج نہ ٹکرانا مولا تیری رحمت کے بہنے کا تیرے قرآن کے بہنے کا یہ آخری جمعہ ہے آئے گا جمعہ لیکن رمضان نہیں ہوگا آئے گا جمعہ لیکن روزہ نہیں ہوگا آئے گا جمعہ لیکن تراوی نہیں ہوگی یہ جمعت الوداع ہے صحابہ بلکا کرتے تھے اولیاء رویا کرتے تھے مومنین مچلا کرتے تھے اے رب اے رب تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھا تو پھر کو بھی تو مہلت دی تو نے قارون کو بھی معاف کرنا چاہا ہم پھر قارون سے گئے گزرے نہیں ہے مولا مولا ہم تو مولا ہم توبہ کرتے ہمارے دل سنگ ہو چکے ہیں ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں دنیا کے جانے پر رونا آتا ہے رمضان کے چھوٹنے پر رونا نہیں آتا مولا چپل ٹوٹ جائے دل غمزدہ ہو جاتا ہے بیوی کو گالی دے ماں کی تو کرے دل ٹوٹ جاتا ہے مولا اے اللہ ہمارے دل کو گوم بنا دے اس دل میں قرآن داخل کر دے اس دل میں تیری محبوب کی سنتیں اور اداؤں کو داخل کر دے اے رب کریم اے رب کریم ہم تمام کو تو جنت میں داخل کر دے گا تیری جنت میں کمی نہیں ہو جائے گی مولا ہم میں سے کسی کو تو جہنم میں داخل کرے گا تیرے ہی تو بندے نہ مولا ہمارا باپ ہمیں جہنم میں نہیں دیکھے گا ہماری بیویاں نہیں دیکھے گی تجھے کیا ملے گا ہمیں جہنم میں جلد جلدا ہوا دیکھ کر مولا تجھے کیا ملے گا خبر میں ہماری پسلیاں ملنے مولا ہم تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے ہم تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے آج توبہ کرتے ہیں مولا ودر عذاب کا اے اللہ ہم بدرجو رحمت کا تیری رحمت کے امیدوار ہیں تیرے عذاب سے ڈرنے والے تیرے عذاب سے ڈرنے والے ہیں وعدہ کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں اے اللہ وعدہ ٹوٹنے سے پہلے ہمیں بہت دے دے اسلام پہ ہٹنے سے پہلے ہمیں بہت دے دے تیرے ابھی نبی کی اداؤں سے ہٹنے سے پہلے ہمیں بہت دے دے تیرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہم زندگی گزارنا گدوں سے بدتر زندگی سمجھتے ہیں سے بدتر زندگی سمجھتے ہیں اے اللہ اس زندگی پر نہ گوارا نہیں کرتے جس زندگی کو تو تیرا محبوب پسند نہیں کرتا تجھے پسند ہے ہمیں زندگی دے تو ہماری سانسوں کا مالک ہے تو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کا مالک ہے بولو ہماری عورت بے حیا رنڈی پہنے سے بننے سے پہلے موت دے دے زندگی دے شرم کی زندگی دے فاطمہ کی زندگی دے خدیجہ کی زندگی دے اے اللہ اس نوجوان کو بگڑنے سے پہلے موت دے دے اس نوجوان کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی دے دے ٹیپو سلطان کی زندگی دے دے اے اللہ اس کو حضرت جو ہے علی کرم اللہ وجہ کی شجاعت دے دے عثمان غنی کی سخاوت دے دے صدیق کی صداقت دے دے فاروق کی عدالت دے دے مولا مولا یہ نوجوان بھٹک چکا یہ نوجوان بھٹک چکا ہے مولا جو اس کو چارہ ڈالتا ہے جو اس کے سامنے دنیا چمکاتا ہے اس کی یہ پوجا کرنے لگتا ہے یہ معصوم ہے مولا یہ معصوم ہے یہ جنت سے تیری غافل ہے یہ تیری رحمت سے غافل ہے تیرے حوض کوثر کے پانی کا ذائقہ چکا نہیں مولا موت سے پہلے ہم کو حوض کوثر کا ذائقہ چکا دے مولا موت سے پہلے تیرے محبوب کا دیدا بنا تیرے محبوب کا دیدار کر اب گنے یہ آنکھیں گندی یہ دل گندا تیرے محبوب بہت پاکیزہ ہے تیرا محبوب اس گندے دل میں نہیں آ سکتا بولا اس دل کو پاک کر دے ان آنکھوں کو پاک کر دے اس برتن کو پاک کر دے بولا صحابہ خوش نصیب تھے انہوں نے پیشانی کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں تیرے محبوب کو دیکھا وہ جانور خوش نصیب جس نے محبوب کو دی جس نے محبوب کو بٹھایا وہ خچر کدھا خوش نصیب جس نے محبوب کو اپنی پشت پر بٹھایا وہ غارے ہرا وہ غارے سور خوش نصیب جس نے نبی کو بتا اے اللہ کیا جرم ہے یہ جرم کے چودہ سو سال بات ہوئے انگریزوں کے زمانے میں آئے فطروں کے زمانے میں اے اللہ اس گئے گزرے زمانے میں تیرا نام لیتے ہیں مولا تیرا نام لیتے ہیں مولا تیرا قرآن پڑھتے ہیں مولا تیرے حضور سجدہ اللہ تیرے حضور سجدہ کرتے ہیں ہمارے سجدے کی لاج رکھ لے ہمارے سجدے کو نہ ٹھکرانا ہمارے ہمارے روزے کو نہ ٹھکرا دا ہماری شہری کو نہ ٹھکرا دا ہماری ترابی کو نہ ٹھکرا دا ہمارے قرآن کی دلاوت کو نٹ پرانا اے اللہ تو ٹکڑا دے گا کون ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا تیرے محبوب کا دیدار کرانا ہمارے دل اور ہمارے قلب کو پاک کرنا مزین کرنا اے اللہ تیرے محبوب نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس پر ہماری بات واجب ہو جائے گی ہمارے پاس عبادت کا سرمایا نہیں ہے ہمارے پاس کا خزانہ ہمارے پاس روزوں کا خزانہ اخبار نہیں ہے وہ صحابہ تھے جس سے تو راضی ہو گیا وہ دوسرے راضی ہو گیا عبادت نہیں ہے ریاکاری ہے دکھاوا ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ کچھ بھی نہیں ہے ہماری نماز کی طرف نہ دیکھنا ہمارے روزے کی طرف نہ دیکھنا تو دیکھے گا ہم برباد ہو جائیں گے ہم کتا حساب و کتاب نہیں دیں گے حساب و کتاب دینے کی سکت نہیں ہے حساب و کتاب دینے کی طاقت نہیں ہے مانتے ہیں مانتے ہیں مجرم ہے اتنی ظلم ظلم سے ظلم کسیرہ مانتے ہیں ہم نے ظلم کیا ربنا ظلم نہ ہم جو ہے حضرت آدم کی دعا پڑھتے ہیں حضرت کی دعا پڑھتے ہیں حضرت شیش کی دعا پڑھتے ہیں آقا کی دعا پڑھ کر اس کا واسطہ دے دے دے دے دے کر سے ہیں ہم کرتے ہیں آقا کا دیدار کرا دے سجدے کی بہت دے دے روزے کی بہت دے دے تلاوت کی بہت دے دے بری موت سے حفاظت پر بالے بولا جتنے ہمارے خاندان قبیلے کے لوگ ہو چکے دنیا میں بیمار ہوتے تھے ہم دوشا لے کر جاتے تھے ہم دوا لے کر جاتے تھے مولا خبر کو دیکھ سکتے ہیں خبر کے اندر باپ کو سکتے باقی خبر پر لگے ہوئے کتبے کو دیکھ سکتے ہیں وہاں پر کیا بیت رہی ہے نہیں دیکھ سکتے ماں نے ہمیں تیری عبادت کے لائق بنایا ماں نے ہمیں قرآن سکھایا ماں نے ہمیں کلیمہ سکھایا ماؤں کی مخبرت فرما باپوں کے درجات کو بلند فرما مولا ربنا ربن لنا ولی اخواننا لدینہ سب خود جو اب تک چلے گئے تیرے مہمان بن گئے ہم تو ہاتھ پسار کر بھی مانگ سکتے ہیں وہ تیری جیل میں چلے گئے گئے تیرے قید خانے میں چلے گئے تیرے قبضے قدرت میں چلے گئے مولا تیری انگلی کے اشارے سے جہنم سے نکال کر انہیں جنت میں بولا تیرے ایک اشارے سے خبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھل جائے گی ہمارے ماؤں کی خبروں میں ہمارے باپوں کی خبروں میں ہمارے بھائیوں کی خبروں میں ہمارے بہنوں کی خبروں میں تو جنت کی کھڑکی کھول دے بولا بولا جنت کی کھڑکی کھول دے وہ عذاب میں تڑپتے رہے کہ تجھے کچھ نہیں ملے گا اللہ ان کے عذاب کو ہٹا دے ان کی تکلیف کو ہٹا دے ہم ان کی طرف سے معافی مانگتے ہیں ہم ان کی طرف سے روتے ہیں ہم ان کی طرف سے گڑ گڑاتے بولا دادا وہ زمانے میں علم نہیں تھا وہ زمانے میں بولنے والے نہیں تھے اولا داداری میں انہوں نے گنا کر دیا اولا تیرے عذاب کو جان تیری رحمت کو پہچان سے وہ گنا نہ کر دے مولا کی حالت تھی مولا کو معاف کرنے والا والا معاف کرنے والا معاف کرنے والا تو چاہے ابو جہل کو معاف کر دے ادبا کو معاف کر دے ہمارا باپ ابو جہل اور ابو لہب ادبا شیبا سے ہمارے ماں باپ گئے گزرے نہیں مولا بکرت کا پروانہ دے دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ کریمت اللہ کے لیے ہمارے نوجوان اپنی بیویوں کو جوانی کی قربانی دے کر اپنے بچوں کو یتیم بنا کر فلسطینیوں کی یہ حمایت میں کھڑے ہیں عراق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں بغداد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں وہ سینیا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں مولا دنیا دشمن بن چکی ہے زمین دشمن بن چکا ہے سبا دشمن بن چکا ہے اے رب کریم بدر کے فرشتے ان پر نازل فرما کر اس کی مدد فرما مولا وہ تیرے دین کے لیے مر رہے ہیں مولا چاہتے میں ان کی جوانی گزر سکتی تھی مولا چاہتے رنڈی خانوں کے اندر عیش و عشرت کر سکتے تھے مولا یہ سترہ سال کے نوجوان یہ بیس سال کے نوجوان آج یہودیوں سے پنگا لے رہے ہیں آج کفر کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں آج سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر بید المقدس مسلمانوں کو واپس دلانے کی فکر کر رہے ہیں مولا ایک ایک مجاہد کی مدد پر ایک ایک مجاہد کی نصرت پر مولا بدر میں فرشتوں کو نازل تو نے کیا محت میں نصرت کو نازل مدد تو نے نازل کی تو نے تبوک میں میں اے اللہ تو تبوک کا مالک ہے تو رین کا مالک ہے تو بدر کا مالک ہے وہ فرشتے کہیں نہیں چلے گئے مولا ہم گنہگار گار ہیں آج ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ مٹھی پر نوجوان اے لا کلیمت اللہ کے لیے تیرے دشمنوں سے جہاد کر رہے ہیں مولا ان کی مدد فرما مولا ان کی نصرت فرما اے اللہ دین کے لیے کافر حکومتوں نے ہمارے نوجوانوں کو قید و بند کے اندر ڈال دیا تنہائی کے اندر ڈال دیا تاریخی کے اندر ڈال دیا مولا زندگی ہے بیوی بیوہ ہے مولا شوہر زندہ ہے بیوی بیوہ ہے مولا باپ زندہ ہے بچے یتیم ہیں مولا مولا ان عورتوں کے سہاگ کو واپس کر دے ان بچوں کے باپ کو واپس کر دے مولا مولا تو قادر ہے پوری دنیا تیرے سامنے ایک مکڑی کے جالے کے برابر ہے ہم مکڑی کے جالے کو دنیا کا بچہ گرا سکتا ہے مولا یہ جیل کے سلاخوں کو ان کے ہاتھ حق میں کمزور کر دے ان کو ان کو بیویوں سے ملا دے ان کو ان کے اولاد سے ملا دے مولا عید ہوتی ہے سارا عالم خوشیاں مناتا ہے عید آتی ہے ان کی بیویاں روتی ہے عید آتی ہے ان کے اولاد تڑپتے ہیں عید آتی ہے یہ جو ہے باپ قید و بند کی زندگی کے اندر ماتم کرتے ہیں مولا ان کے ماتم کو خوشیوں میں بدل دے مولا عید کی خوشیاں سے ان کو بھی مالا مال فرما دے مولا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں وہاں خطانہ فرما جناب محمد الرسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو فیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما آمین واقعانا الحمدللہ رب العالمین